ابو القموس زید بن علی سے روایت ہے اس نے وفد عبد القیس کے ایک آدمی سے نقل کیا جو اس وفد میں شریک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا راوی حدیث عوف کا خیال ہے کہ اس کا نام قیس بن نعمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے برتن روغن زفت والے برتن کدو کے برتن یعنی تومبے یا سبز روغن ملے برتن میں مت پیو بلکہ چمڑے کے مشکیزے میں پیو جس کا منہ باندھا جاتا ہے اگر نبیز میں شدت آ جائے یعنی ترش ہو جائے تو اس کی شدت کو پانی ڈال کر ختم کر لو اگر وہ ختم نہ ہو تو اسے بہا دو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پچانوے